ویکن والی حصے سنن والی حصے سمجھن والی حصے چکھن والی حصے چھون والی حصے سارے جسم میں پانچ ساتھیاں لانتی فرنگی سکول دے کے سانو اتو تک پوچھا ہے کہ ساری پوری قوم اللہ ماشاء اللہ کسی کا استعمال کری پوری قوم دیا پانچ حصہ وچوں کوئی نہ کوئی حصہ ہما وقت جنا چ مصروف بڑیاں دیا حصہ نے پانچ تو بندیاں دیا سفر سفرج نے حضرت نے رات جدیں پانچ حصہ وچوں کوئی نہ کوئی حص وچ مصروف رہی یا ویکن والی حص مصروف ہے یا سننے والی حس مصروف ہے تو گانا پہ سن دی تو فلم پہ سن دی یا ویک رہی ہے وہ سب جنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا اکھان دا زنا ویکھن کنا دا جنا سننے اچھا اسی طرح کو گلا مصروف جنا دیا کر رہے ہیں جسم نال مصروف پانچ حصہ نے تو پنجے دیا پنجے کسے نہ کسے ایک وقت ہر حص بندیا دیا بڑیاں دیا زناج مصروف عمل یہ ہے حال یہ ہے ਜੇ ਗੱਲ ਚਾ ਕਰੋ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਬੇਹਯਾ ਇਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਮੁਰਾ ਸੂਰ ਕੌਮ ਜਿੱਡੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਬੇਹਯਾ ਬਣੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੀ ਸ਼ਰਮੀਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਢੱਕਣ ਵੇਲੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ برائی تو روکن والے اونے شرمیلے بن جاندے نے جننے بے شرم بنے نے ایسی ہے جن شیطان نے انہوں ایک شیطانی دسی ہے کہ تسی اس طریقے سے مرو کہ کرو ہما وقت بے شرمی دے کام لیکن جدوں کوئی برائی تو ڈکن لگے اس لیے انتہائی شرمیلے بن جاؤ تاکہ اگلا کوئی لفظ ہی نہ بول سکے تاکہ جیڑی بغیر تیت لگے کھڑے جو لانا تھے یہ اسی طرح لگی رہے یہ چل دی رہے مولویاں دیا حصہ بھی دناج مصروف نے پیران دیا دناج مصروف نے عوام دی دناج مصروف نے حکومت آنے نے پھر ٹھیکہ لیا ہوں گا آج میں گل کر رہا سا کہ پتہ نہیں میں کسمیا تو نہیں کہ کنے وارا میں رب سونے کیتا ہے کہ بے حیائی دی گل نہیں کرنی پھر جدو اس قوم دے بے تے بغیرتی دیاں گلاں کھولنیاں کھولیاں تے دسنا ہے انہاں نو خبردار کرنا ہے ڈکنا پکنا ہے پھر بے دیاں گلاں کرن تے مجبور ہو جائیدا ہے مجبور کہ نہیں مجب تو اگلے نو پلے اگلا برا یعنی کیوں کہ دنیا کائنات دے اندر کمینے کمینے لوگ گزرے ہون گے کمی کماری جیڑیاں سنگا تو شرم سی نا یا اپنی بےزتی سن تو سکول والا طبقہ لانتی شرم خان کی بجائے ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਮਝਣ ਦੀ بجائے ਕੰਜਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫਖਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਫਖਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਮੀਨੇ ਕਮੀ ਕੁਮਾਰੀ ਮਿਰਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲਤ ਤੇ ਭੰਡੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਇਹ ਲਾਂਤੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਹੁਣ ਬਣੀ تو تو تو ہوں دسو یہاں لانتی اس گند نفرت دلان واسطے جی وہ کمینے لچے لفظ نہ بولیے ننگے تے نیترے باز آن بھائی یعنی بے حیائی تے بے شرمی تے پلیتی دے اس مقام نو پہنچ گئے نے کہ نا نو شرم چ واسطے بندے نو انتہائی بے شرم بننا پہ یہ مجبوری ہے ایمان نال مجبوری ہے ورنہ اساں جڑے اسلام نو منن والے ہاں اون دے وچ اتنی حیا شرم دی اتنی حیا شرم دی گل ہے کہ بندہ بیان نہیں کر سکتا سبحان اللہ لیکن وہی اسلام پھر سانوں وہی اسلام سانو یہ دسد پیا کہ جس طرح علاج کردیا جی مریض ویکیا جا اسی طرح تصویر مریض ویکو جی کوئی کمینا اس درجے کا تو اندر ننگیا گلا کرو تاکہ پر غیر زمیر جاگے ٹریڈیشن ہوا ہوں کراچی کے نا گرو گھر کا ایڈیشن ہوا ہے عورتوں کو مردوں کو بھائی آ کے تو نئے گرو گھر تیار ہو وہ آخری چیز کو سمجھ رہا ہے کل خوش ہے میں بابا جی زنا چٹا ننگا زنا ٹبر نو وکھانا آپ دیکھنا بس گڈی سارا کام ہی نہ چمی پٹ رہی آئی چھیڑ رہی آئی چھاتی پٹ رہی آئی تھلے لما پا رہی فلان کر رہی بس سچے ہوئی کام آدھے جاندیا خدا دی میں جیڑا پھر سانو آدھا یار گالا کٹ دیں اللہ وقت دے وے تے اس سور دی زبان بندہ کھچ کتے اگے سٹے کتی دیا پترا تینو حیا نہیں ہوں گی دنیا کتے اپڑ گئی ہے بغیر پیا انہاں سوراں نو واپس لیاون واسطے ہور دس کیڑا طریقے سانو بھی تے دس جڑے ایڈے بے ہو جان ہوں میں میرا ایک ایک سفر ہویا چودھری نال منے منائے چودھری چودھری نے نے میں واضح نہیں کرتا منے منائے علاقے کی M P M L A سب وہ وہ آپ ہی بن گئے مینو کیا سنا کہ میرا چاچے تائے میرے کٹھے ہو گئے مینو آدھے نے ہوں اندازہ لگایا جی اس قوم کی کی شرم گل چاچے تائے کٹھے ہو گئے مینو کہ یار انہیں لیا لیا تو میں نام نہیں یار یہ دس بھی تیرے کو جو کچھ ہے کول بھی ہے تیرے ود سڈے کو روپیہ ود ہوئے تیرے ویریجے گل سنا جیجا پہ آگوں کی تایا جی چاچا جی کام شاید جی کول اہ شر میرے اور میرے کوئی شاید بغیر بغیر یہ گل کی چاچا جی ویکو آپ جو الیکشن لڑنے لڑتے جنا تھی بھی لڑتے میں بھی لڑنا آپ جو الیکشن لڑنے ووٹ لین جانے سنو پتا ہوں آپ بڑھی گشتی کجری زمانے کی ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਵੋਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੁਣ ਕੰਜਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਬੋਲੀ ਭੈੜਾ ਹੀ ਬੋਲੀ ਵੇਖ ਹਾਏ ਹਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾ ਸਦਕੇ ਕੀ ਪਿਆਂਦਾ ਚਾਚੇ ਹੋਰੀ یعنی چاچے اور جدو بولے نے ستھرا بولے نے جڑے بھتیجے نو کہن اللہ نے ہوئے یار دسو قوم ٹھیک ٹھیک پونا کیڑا ਇੱਥੇ ਦੇ ਢੀਠ ਪੂਣਾ ਵੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਢੀਠਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਥਾਂ ਕੋਣੀ ਤੂੰ ਅਗਾ ਟੱਪ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਲੱਭੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹੀ ਗੋਲੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਘੜਾ ਹੀ ਗੋਲੀ نہیں سترا بولیا بولیا چاچا میں گل کہڑی کی آپ ہے ہی بغیر تو مرنا بغیر نہ ہوں تو سیاست سیاست سیاست نہیں نہیں ہے ہے ہے ہے تو تو تو شرارت وہی بھن جکی پر گل کہ انہوں اسی طرح ہی نا ہوں ایمان دس وہ فخر بغیر چاچا وہی چیز بغیر تھی ہوں مراسی سڈے بغیر لفظ تو چڑھتے سن اچھا کسی نے حرامی آخو ایک پرانے زمانے مراسی لڑتے سن کن سن لڑتے اچھا، پولیس والے آم کہ سن اچھی ہلالی ہوتے ہوں گے یعنی آم لفظ چلتا تین کیا مشہور پھر حضرت صاحب دی دی جیل مریا سلام شروع ہو اچھا میں خیر ایک بار بولتا میں سچی سچی دسیا جی۔ پچھو لڑ کے آئے جی؟ پی ہاتھ نہ ہاتھا جی کالا جی، پوپی نکی تو لا کے وڈی تیری نکی دے بچے شروع نکی تو تیری نکی فلان تھوپ کیا ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸੱਚੀ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜੀਂਦੀਆਂ ਭੈਣਾ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਤੀ ਮਗਰ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਜੇ ਜਾਂ ਕੁੱਤੀ ਮਗਰ ਲੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕੰਜਰੋ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭਰੀ ਪਈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਭਰੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਟ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਭੈਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਟੱਬਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਤੀ ਖੋਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਣੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਟ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਖਾਤੀ ਕੁੱਤੀ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ اصا ایڈے کتے بن گیا ہاں کہ سوچ نہیں سکتا سا کسمیا تن کافر پہلے پہلے دور کے کافر تو کمینگی نہیں سی جیڑی کمینگی سڈے چ ہے اور اصا وہ فخر کرنے ناز کرنے سمجھ نہیں آئی ایک ایک جلال پور ہے ہے نا ٹانڈے والے ادھر کا وہ وہ اپنے کے نے لیا انہیں بینک افسر بڑا صاحب صاحب کو گیا گانا جی سکولوں سکولیاں وہ کدھر میرے کو آیا میں اس کو اگاں کم چوک رکھا کہیں خدا تھی ادھر گیا تا گالا ادھر آئی تا گال سمجھ نہیں لگتی پھر میں گالا نے جدو شرح کی سارا ماں جی گل واقعی صحیح ہے میں گل کہ سن لگا سر میں اقبال جیسا بندہ پیا دسو دسو یار ایمان نال دسو یہ لفظ بولنا کہ بونڈ براؤ یہ کی جی؟ نگا لفظ یہ کوئی تمیز دا لیکن اقبال جیسا بندہ کہہ گیا اس قوم میں پوری قوم نو کہہ گیا وہ آدھا اگریز تو گانڈ مرا بن مرا کیوں کہ تو آنا میرے ترقی ہو تو لبھی عزت ہو تو لبھی آخری تو آنو پھر یہ ہوئی مزاوت دینا بھائی ਤੂੰ ਇਹ ਖੋਤਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੂੰ ਗਾਂਡ ਨਾ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਖੋਤੇ ਤੇ ਖੋਤਿਆਂ ਦਾ ਆਥਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੀਨ ਟੱਪਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਜੋ ਕਿੱਲਾ ਚੜਾ ਦੇਵਾਂਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ ਐ ਖੋਤਿਆ ਆਪਣੀ ਧੂਈ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਧੂਈ ਚ ਕਿੱਲਾ ਆਪਣਾ ਵਾਲੇ ਇਹਦੀ ਨੰਗੀ ਗੱਲ ਇਕਬਾਲ ਜੈਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ دسو خوشی نال پیتی سی جگہ جگہ فوٹو ٹنگی کھڑے تو انگریز تو بونڈ مران کی دعوت دینا اگریزی کھوتیا لفظ وے حضرت صاحب کی آدھے کوئی آدھے ہو جی وی گال کرنا یہ ہوگی دسو جیڑی جیڑی شہ نے اقبال جیسے کو مجبور کر دیا وہی سانو مجبور کیا اقبال دے شیر انج نے وہ آندا ہے اگر ہی آب جاہے از فرنگس جبین خود منے جز بردرے ہو سری را ہم بچو بچ دے کے آخر حق دارت بخر پالا گرے ہو تو کہندا ہے کہ اگر اے تو عزت سمجھنا ہے جڑی تینوں اج لب گئی تے سمجھنا مینو انگریز تو لبی تے پھر دو دعوت نے میرا دو میں قبول کر اقبال کہہ رہے ہے دو دعوت قبول کر ایک پور دی چوکھٹ سے سجدہ کریا کر مسجد نہ بڑھیا کر گرجا لب کیوں کہ عزت ذلت دینے والا رب ہوتا ہے تے تو آنا ہے سانو عزت اتھوں لبھی ہے تے پھر رب تیرا ہوئی ہے تو ادھر ہی چل کنجرا خبردار جے خدا دی مسجد بنے تے چل گر جائے معلوم ہوا سکولی سکولی نو صاف دعوت دیتے اقبال نے گرجے گرجے گرجے جان جان جان کدھر دی اور کسمیا اگر طبقہ تر اصا رب دا دا دا شکر شکر سجدہ سجدہ کرا گے میرے مولا سونے منافق مگروں سبحان سبحان اللہ اندروں گرجے دا پجاری اندروں خدا دے گرجے دا ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਜਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਹਾਂ ਕੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਪੱਗ ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਸ ਲੈ ਦਿੱਲੀ ਉਹ ਆ ਜੋ ਗਈ ਸੋ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤੇ ਆਂਦੇ ਸਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖਣਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨਿਰੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ گالا کڈن والے سمجھ بھائی چل دیا میں معافی دو میں غلطی کر بیٹھا چنگا نہیں لگا یہ کی چکر ہے اللہ سمجھ آئی کہ نہیں پیڑ گل کرتا سر ایک آدھا ایک دعوت سجدہ وہ چوکھٹ کرنے رب والے آسے سجدہ نہ کر تیرا مسجود انگریز دوسرا سریرا سرین جہاں کوئی ذرا لب سمجھتا سرین کا انہوں پتہ لگ گیا ہونا سرینا چوتڑ جنوں کو کہ چوتڑ اقبال کہ سریرا ہم بچو بچ دے کیا کر کیا کیا لفظ نے سڑ سڑ سڑ سڑ نہ مولویا پیرا سور خنزیر مول عوام واسطے سڈے سڑ سڑ انہیں آخر میں مفکر پاکستان شمار سے ہونا تسا کرتے میں مفکر اسلام شمار ہونا میں آخری فکر کر کر سوچ سوچ کے سانو میں یہ فیصلہ دے چلے تسی ہاں۔ تسی اس قابل انگریزی کھوتے جی انہیں آخر بنایا تو عزت آنا یہ اپنی سرینا اپنی سرین کلے بس یہ گل گئی ہے یہ کام رہا ہے تاکہ تیری عزت آخری پوری ہو جائے ہاں کوئی عزت دا کوئی کھاتا ایسا نہ رہے تیری بہن انہیں نسائی ہے تیرا ٹبر انہیں نسایا ہے تیری تر سال نے جنا انہیں کرایا ہے چار سال نے کرایا ہے سارے ٹبر نو جنا وکھایا ہے ملا ہی کنجر پاسے بہ بہ کے حرام دے پتر ویکھن ڈے ہوندے نے ہاں، اگلے دن کل بھی ہن جمعیت جمعیت علماء جماعت اہل سنت جماعت اہل سنت دا ضلع لاہور دا نائب صدر تو سید بخاری وہ میرا میرے ایک بیلی وہ جا کے انہوں سے انہوں نے آخیا جی وہ کمپیوٹر اپنا آن کی تھی بیٹھا جی انہوں نے آخیا شاہ جی آ ذرا سنیا جی انہوں نے چڑھ پر آ گیا اچھا، جگ کتنے جان جائے جاگ ریس کتنے گلا مارتا رہتا صدقے جمع سنت نائب نائب صدر صدر صدر دا دا حال کھلنے پتہ نہیں وہ وہ کہندے رہے کمپیوٹر کمپیوٹر چلا کیونکہ باہر دے دے کم مول نصاب طرح یہ وہ انوار شرار مدرسہ ملتان دا کا پڑے چلا کے باہر بچے پڑھا قرآن پاک یہ جو بھی کسی پڑھنا کمپیوٹر تے اج اجکل یہ بھی سکول کھلیا کرے نہ جی۔ وہ ان سارا پتہ سی میں بٹن ماریا لبو ہی تو جیڑا کوئی کچھ ویخ چکیا ہوں نا بندہ ہاں جی۔ وہ سارا کچھ آ جاندہ ہے بٹن مارو نا بھائی آ کچھ ویچی دیکھا ہے وہ وہ کہندے میں تے تے تھڈوں ننگے بندے زنا سارا گیا شاہ اور کمبل جی آپ بھابی بزرگ کی گل سن یعنی رابیا کا مناظر اسلام مناظر اسلام پورا منیا من ابد ال کادر روپڑی صاحب محدث سن بہت بڑے محدث سن آپ سرکار بھی نسل پا کے بھی ایک بچی محترمہ سائما بی بی سائما ہوئی ہے مرزائی کو لو کار ٹویشن پڑھ دی پڑھتی تھی ابا دادا دیکھو ہے نا دادا دیکھو ہی کیونکہ بھی ترجمان وہابیت پہ لکھ رہا ہے نواب صدیق حسن بھوپالی ترجمان وہابیت پہ لکھ کہ ہم تو یہ فرقہ اہل حدیث جو ہے یہ اپنے مذہبی امور میں سرکار کا گورنمنٹ گورنمنٹ یعنی اس نے گورنمنٹ انڈیا سے نا انگریزوں کی سرکار گورنمنٹ کا مذہبی امور میں تابے دار ہے وہ مذہبی اموری سے مذہبی میں سرکاری مذہب رکھنا کفر رکھنا پونا دی حکومت انگریز رکھوائی بنوائی ایران بنوائی یہ اپنے مذہب نے دستی بنائے ہاں جہاں کو مسلمان ہونا چاہے انگریز انگریز دے مطلب پاسے دا او یا کوئی کسی دے ہاتھ دے مسلمان ہونا چاہتا انگریز کہندا تھا یہ دو مذہب مطلب جی ادھر ہی آ گیا اس بڑے ہی انہوں نے سرکار یار انہوں نے منہ چ جدو صاف پہ نکل دی ہے تو صاف لکھ کے چھڈیا ہے اچھا توڑ عبد القادر روپڑی صاحب ہوتے سرکار جی کہندا صاف مرزا ہو صاف دی ہاں، پہلو تو سرکار برداشت کرتے رہے چلو ساڈ بھی ہے ایڈی بھی ہے چلو ٹھیک ہے بعد گسا لگا بھی یہ اپنی جوکہ لے گئے کسی خط جو کہ نہ گسا لگا تو ہاں، ہائی کورٹ سائما کیس بڑا چلیا سی اخبار بڑی فوٹو فاٹو سے یہ ہوا اخیر پھر وہ کیونکہ پاکستان اندر اہل حدیث سے جو گندی سے جنے بھی ہیں یہ صرف جناب جی بابے مسٹر جناب نال نے آدھے جیو پاکستان سے جماعت تو والے تو یہ وہ تو سارے جلوس کٹ کے پاکستان پاکستان کے لیے جنگ رہے گی جنگ رہے گی آپ اپنی بچی محترما نو پڑھا اپنی بچی محترما نو شبک پڑھا صرف لفظ چا بولیا جام تم لو جام کما لا تم مجامات کا مانا اتفاق کرنا شافیو تم نے ہم پر اس مسئلے پر اتفاق کیا ہمارے ساتھ اس مسئلے پر اتفاق کیا ہم نے تمہارے ساتھ اس مسئلے پر اتفاق کیا لیکن لفظ بولیا جاماہ جا مجام ہم بستری آپ کی بیٹی محترمہ مسکرا ہے آپ انتارے سمجھ آپ کی ہمیں نظر پائے گی یہ مسکرائی بیٹی محترمہ ہالے کنوارے سن تے آپ این ویکیا نا تے اللہ نو عرض کر دینا اللہ میری بچی نو کنوارے پانے چی اے دا کیوں کی اے ہسی کیوں ہے مسکرائی کیوں ہے اس لفظ ہوتے تمہیں ایسے موت دے آپ دی ایسی دعا اللہ نے سنی بس چند کڑیاں آپ کی وفات سے گل شرمیلے لوگ سن ہوں وہ جی شرمیلے لوگ ہونے مان لال دس ہوئے پھر گل گل بھی تو شرما کرنی پہ جی ہوں مرزائی کو مولوی کی نسی کھڑی ہوے مرزائی گھر کے اندر آن کے ٹھوکا ٹھاکی کرتا ہوگی تو پھر انہوں سورا واسطے سچی دسی کہڑے لفظ بولیے ذرا دسیا جی الٹا فخر کرن کوٹ والے پجا دین تے آخر ہے کوٹ کو ہلنے نہیں دیں گے ججوں کی بحالی تک جنگ رہے گی جنگ رہے گی جنگ رہے گی جنگ رہے گی جو ماسٹر نہیں تھے وہ پک اپ والا ارشد نام سے ਸਹਿਮਾ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜਾ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂ ਇਹ ਪਿਕਅਪ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਅਪ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਰਸ਼ਦ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਫਸਲ ਬੜਿਆ ਸੀ ਮਿਲਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਵੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਨਾਰਵੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾਰਵੇ ਲੈ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਚਲੋ ਗਿਆ ਬਹਰਾਲ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ آپریشن کرنا سارے آپریشن بغیر پہننا بڑی خاص پتا نہیں جنہیں سانو یہاں کا پتا سانونا پتا نہیں آئے گا رستے دے اندر مرد عورت بدکاری کر رہے ہیں حدیث پاک جڑا شخص آخ گا یار پاس ہو جائے گا وہ اس وقت کا ولی شمار ہونا رکھے گا بالکل ہو بہو نقش جی آواز قدرت